ایوب نے نافع سے روایت کی کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ نے انہیں حکم دیا کہ وہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اس عورت سے رجوع کرے پھر اسے مہلت دے حتیٰ کہ اسے دوسرا حیض آئے پھر اسے مہلت دے حتیٰ کہ وہ پاک ہو جائے پھر اسے چھونے یعنی مجامت کرنے سے پہلے طلاق دے یہی وہ عدت ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس کے مطابق عورتوں کو طلاق دی جائے نافے نے کہا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے جب اس آدمی کے بارے میں پوچھا جاتا جو اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دیتا ہے تو وہ کہتے اگر تم نے ایک یا دو طلاقیں دی ہیں تو رجوع کر سکتے ہو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تھا کہ اسے رجوع کریں پھر اسے مہلت دیں حتیٰ کہ اسے دوسرا حیض آئے فرمایا پھر اسے مہلت دیں حتیٰ کہ وہ پاک ہو جائے پھر اسے مجامعت کرنے سے پہلے اسے طلاق دیں اور اگر تم نے تین طلاقیں دی ہیں تو تم نے اپنے رب کے حکم میں جو اس نے تمہاری بیوی کی طلاق کے حوالے سے تمہیں دیا ہے اس کی نافرمانی کی ہے اور اب وہ تم سے مستقل طور پر جدا ہو گئی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار چھ سو چھپن